تَفْعَلُونَ حضرات گفتگو کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ آنے والے احباب اور درس دینے والے سب کے ساتھ اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہمارا آنا پروگرام کروانا درس دینا خالص اللہ اور برعزت کی رضا کے لیے ہر قسم کا دکھاوا و نمائش شہرت اور ریاکاری خطرناک بیماری ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے گفتگو کے آداب میں دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب تک گفتگو ہو انتہائی توجہ کے ساتھ گفتگو سنی جائے تاکہ انسان کو کچھ سمجھ آئے تاکہ انسان بہتری کی طرف گامزن ہو تیسرا عدق گفتگو کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی سنا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو عمل کے لیے سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے عمل کے بغیر خطیب کا خطبہ بیکار ہے سامعین کی سماعت بیکار ہے عمل کے بغیر انتظامیہ کا انتظام بیکار ہے عمل کے بغیر یہ اجتماع بیکار ہو جائے گا جب تک ہم عمل کی دنیا میں نہیں آئیں گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے گفتگو کا چوتھا اور اہم ترین ادب یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی جتنی بھی سزائیں سنیں قرآن و حدیث کی آواز سنیں قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں نبدہ اللہ عمران من سمع مقالتی فحفظہا وعہا وعدہا کما سمعہا جس نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو اس کو حفظ کیا تو اس کو ویسے ہی آگے پچھا دیا اللہ اس کے چہرے کو منور کرے گا معاشرہ اور ماحول اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور انسان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم دعوت اللہ کا کام بھی کریں ہم تبلیغ بھی کریں ہم کلمہ حق بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے لیے اللہ ہم سب کو مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اعلیٰ اور ارفع مقام سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا عالی شان رتبہ عطا فرمایا ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے ہم نے بڑا مرتبہ اونچا کیا ہے بڑا رتبہ عظیم الشان بنایا ہے قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے بنایا ہے اے انسان سب کچھ تیرے لیے ہے مگر انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور سورت ملک کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ پتہ چل سکے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے تاکہ پتہ چل سکے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا عالی شان مرتبہ دیا ہے کہ ابو البشر آدم علیہ صلاحت وسلام کو فرشتوں سے اللہ نے سجدہ بھی کروایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ آدم علیہ السلام کو رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور آدم علیہ السلام کو رب نے نام بتا دیئے اشیاء کے نام بتا دیئے یہ انسان کا مقام ہے یہ انسان کا مرتبہ ہے یہ انسان کی عزت ہے یہ انسان کی شان ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا چاہیے تو یہ تھا نعمتیں لے کر استفادہ کر کے آسمان کی چھت کے نیچے رہ کے زمین پہ قدم رکھ کے سمندروں سے استفادہ کر کے باغ و بہار سے فائدہ حاصل کر کے چاند کی چمک لے کے سورج کی دمک لے کے ستاروں کی روشنی لے کے زمین کے اندر سے نکلنے والے پودوں سے فائدہ حاصل کر کے جانوروں سے فائدہ حاصل کر کے اپنے جسم سے اپنے وجود سے آنکھیں رب نے عطا فرمائی کان رب نے عطا فرمائے زبان رب نے عطا فرمائی علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین انسان کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا سوال یہ بنتا ہے رب العزت نے انسان کو سب کچھ کس لیے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اتنے تحفے کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیوں کیے چاہیے تو یہ تھا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے چاہیے تو یہ تھا انسان رب کے سامنے سجدہ کرتا اللہ کے سامنے کیا قیام کرتا رب کے سامنے رکوع کرتا رب سے دعا مانگتا رب سے فریاد کرتا اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ لبیک کہتا چاہیے تو یہ تھا زندگی اسلام کے مطابق گزارتا چاہیے تو یہ تھا صبح و شام اللہ کے قانون کی تابے داری کرتا اللہ کے قانون کو روح زمین پر نافذ کرتا رب نے قرآن میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ لَسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِمَالِ فَأَبَيْنَ عَيَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْ انہا وحمل آل انسان رب نے قرآن میں کہا سورة الہزاد میں کہا انسان کو ہم نے بڑا عالی شان مقام دیا ہے اس کے ذمہ کام لگایا تھا آسمانوں کو کہا پہاڑوں کو کہا ذمہ داری نہیں اٹھائی اللہ طاقت نہیں ہے اس بوجھ کو اٹھانے کی مگر آج انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا اللہ میں تیری زمین پر تیرے حکم کو نافذ کروں گا تیرے قانون کو غالب کروں گا اللہ تیری ہماری زمین پر اسلام کے پرچم لہراؤں گا ذمہ داری لے لی چاہیے تو یہ تھا لمحہ لمحہ ایک ایک منٹ ہمارا رب کی اطاعت میں گزرتا رب کی عبادت میں گزرتا مگر انسان نے اپنی مرضی کی آج کی انسانیت اپنی مرضی کرتی ہے اپنی منمانی کرتی ہے اپنے فیصلے نافذ کرتی ہے رب العزت کی مخالفت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسوا کر دیا زلیل کر دیا خار کر دیا آج کا انسان پستی کے گڑے میں پڑا ہوا آج کا انسان ذلت و مسکرت کا شکار ہے آج کا انسان رب العزت کا باغی ہے آج کا انسان شیطان کا پجاری ہے اس انسان نے احسانات کی قدر نہ کی اس انسان نے رب کے تحفوں کی قدر نہ کی اس انسان نے اللہ کے حکم کو نہ مانا رب نے زلیل کر دیا ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں ہے انسان ناکام ہے انسان نامراد ہے انسان گاٹا پانے والا ہے انسان اگر رب کی زمین پر اللہ کے قانون پر عمل عمل نہ کرے گا تو انسانوں کا شمار بھی شیطانوں میں ہوتا ہے او آج اپنا محاسبہ کریں انسان ہونے کے ناطے ہم جانور تو نہیں ہیں ہم حیوان تو نہیں ہیں ہم بچھو سانپ تو نہیں ہیں انسان ہے اللہ رب العزت کے تحفے لیے ہیں اللہ کے احسان لیے ہیں آؤ اپنا محاسبہ کریں آج کا انسان کیا کر رہا ہے آج کے انسان کی زندگی کس طرح بسر ہو رہی ہے رب کی زمین پر رب کا کھا کے رب کی نعمتیں لے کے سب سے بڑا باغی رب العزت کا بنا ہوا ہے سب سے بڑی نافرمانی رب العزت کی کر رہا ہے نے سرکشی کی جو تاغوت بن گیا تاغوتوں کا ساتھی بن گیا باغیوں کا ساتھی بن گیا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الحیات دنیا کی زندگی کو تر ترجیح دیتا رہا مال کما لوں دولت جمع کر لو ڈیر لگا لوں پیسے اکٹھے کر لوں آج کے انسان کی اہم ترین خواہش روٹی کپڑا مکان ہے جینے کے خواب ہے رہنے کے طریقے ہیں میری کوٹھی ہونی چاہیے میری زمین ہونی چاہیے میری پراپرٹی ہونی چاہیے میرا مال ہونا چاہیے میری جائیداد ہونی چاہیے ہاں رب کی مخالفت کرتا پھرے رب کی نافرمانی کرتا پھرے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آؤ دیکھو اس انسان اللہ رب العزت کی زمین پر رہتے ہوئے وہ کون سا گناہ ہے جو آج کے انسان نے نہیں کیا سب سے بڑی موت روح کا قبض ہونا نہیں سب سے بڑی موت انسان کا مردہ ہونا ہے زمین کا مردہ ہونا ہے رب کی توحید کو چھوڑنا ہے سنت کو رد کر دینا ہے اللہ کے حکم کو پمان کرنا ہے اللہ کی حدود کا توڑ کرنا ہے سب سے بڑا اس زمین پر جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم میں اللہ کے قانون میں اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی الوحیت میں و صفات میں رب کی عبادت میں شرک کرنا ہے انسان کو کون سا وہ گناہ ہے جو نہیں کر رہا زنا انسان کرتا ہے سود انسان کھاتا ہے رب سے جنگ کر کے نشہ انسان کرتا ہے جوا انسان کھیلتا ہے ہماری بہنیں انسان ہونے کے ناطے ہاں بے پردگی کر رہی ہیں فاشی ریانی کا انتقاب ہوتا ہے موبائل میں گانے بجتے ہیں فلمیں انسان دیکھتا ہے موسیقی کی دن پہ ناچتا ہے کافروں کی مشابت کرتا ہے شیطان کی طرح اپنی چال بناتا ہے لباس پہنتا ہے کردار اخلاق کا, کا ہے اور قبرستان کے مردوں کا گوشت بھی کھا جاتا ہے آج کا انسان تو انتہاؤں کو پہنچ گیا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہا ہے انسان انسان کو کاٹ رہا ہے انسان انسان کو ڈس رہا ہے انسان درندہ بن گیا ہے انسان ڈاکو بن گیا ہے انسان چور بن گیا ہے انسان جو دل میں آتا ہے کرتا جاتا ہے یہ انسان انسان کا مطلب نہیں تھا یا انسان کا معنی نہیں تھا کہ وہ چوکوں میں کھڑا ہو چوراہوں میں کھڑا ہو لڑکیوں پہ نظر رکھے انسان کا مطلب یہ نہیں تھا ایم فل کر لے پی ایچ ڈی کر لے آئی کام کر لے بی کام کر لے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے سنت سے دامن نہ رکھے سنت سے پیار نہ کرے سنت کو دامن پہ نہ سجائے انسان اس کو نہیں کہتے رب کا کھائے رب کی زمین پر رہے اللہ کو سجدہ نہ کرے یار اللہ کو خدا مان لے انسانیت کا مطلب یہ نہیں تھا آج انسان تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے زلزلے آتے ہیں سیلاب آتے ہیں شکلیں بدلتی ہیں عذاب آتے ہیں آج کا انسان کافر آج مسلمانوں پر مسلط ہے آپس میں خانہ جنگی ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور دوستوں ہر گھر کے اندر جنگ ہے ہر گھر کے اندر لڑائی ہے جن جاتو ٹونا ہے آپس میں کشمکش ہے تصادم ہے غصہ ہے برداشت نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے آج انسان معیشت ہماری بدحال ہے ہم طرح طرح کے عذابوں کا شکار ہیں لوڈ شیڈنگ ہے طرح طرح کے مسائل ہیں یہ سارا کچھ جو آج انسان کے مقدر میں ہے جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے یہ ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے ہمارے آماد کا نتیجہ ہے سلبنی اسرائیل كما اتيناه من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب پوچھو بنی اسرائیل والوں سے رب نے کتنے تحفے ان کو دیے من سلوہ اترتا تھا دریاؤں میں رستے بنتے تھے آسمان کے بادل سایہ کرتے تھے انبیاء کرام اللہ نے ان کے لیے بیجے تھے کتابیں ان کے لیے اترے تھے دشمن نیست و نبود ان کا ہوا تھا فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا مگر بنی اسرائیل نے قدر کیا کی موسیٰ علیہ السلام کو اے طور پہ گئے تو بچنے کی پوجہ شروع کر دی آج کا انسان نعمت رب کی لے اور مرضیاں اپنی کرے تباہی مقدر بن جائے گی آسمان کے رب کا اعلان ہے ذالک بی ان اللہ لم یکو مغیر نعمت انعمہ قوم حتی یغیرو ما بی انفسهم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا ہم اپنے آپ کو کو بدلنے نہیں چاہتے ہم غلامی کی زنجیریں توڑنا ہی نہیں چاہتے ہم کافروں کی تکلیف سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہم جانوروں جیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ہم حیوانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور موج کریں اور سیر کریں نماز نہ پڑھنی پڑے داڑھی نہ رکھنی پڑے سنت عمل نہ کرنا پڑے پردہ نہ کرنا پڑے کپڑے ٹکڑوں سے اوپر نہ کرنے پڑے حیا کا دامن نہ پکڑنا پڑے فلمیں نہ چھوڑنی پڑے گانے ڈیلیٹ موبائل سے نہ کرنے میں پڑے اور جوہ مجھے نہ چھوڑنا پڑے اور نشہ کرو اور کرکٹ کے گیم میں ویڈیو گیم میں لوڈو گیم میں پڑ جاؤں کتوں کی لڑائیاں کرواؤں مرغوں کی لڑائیاں کرواؤں کبوتر اڑاؤں مسنت مناؤں میرا تو ریس کرواؤں تو پھر کمین حکمران ہی ہمارے اوپر مسلط ہوں گے ہمارے عمال کا نتیجہ ہے انسانوں آج ہمارے ساتھ جو بیت رہی ہے ہے نا جو جو رات چھائی ہوئی راتے ظلمتے اندھیرے طریقیاں آج امڈے ہوئے ہیں رستہ دکھائی نہیں دیتا منزل کا نشان تک نہیں ملتا سفر کٹن ہو گیا ہے کانتے جاڑیاں اگائی ہیں ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليضيقهم بعد ما عملوا اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی بر و بحر میں ہو رہا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی گواہی ہے انسان انسان کا جینا دشوار کر رہا ہے کہ ہم نے حدیث میں نہیں پڑھا المسلم من سلم المسلمون باللسان ہی ویدے میں تذکرہ مسلمان کا اس لیے کرتا ہوں موضوع انسان کا ہے ہم مسلمان ہی کو انسان سمجھتے ہیں ہیں کافر چرند پرند درند اللہ کے دشمن باغی ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہی انسان کے لوانے کا حقدار ہے ہمارے اعمال کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے اگر ہم نے قرآن پہ غور کیا ہوتا ہمارا نسخہ شفا ہماری بیماریوں کا علاج یہ نگرانوں کے چہرے دیکھ کے ایم ایم ایم پیوں کے چہرے دیکھ کے پارٹیوں کی شکلیں دیکھ کے بھول نہ جانا ہمارے نسخہ شفا باطل نظام جمہوریت میں نہیں ووٹوں کی بندر بانٹ میں نہیں کلمہ حق کہہ کے جاؤں گا کلمہ اسلام کہہ کے جاؤں گا ہماری بیماریوں کا علاج اس نظام میں ہے جو آسمان کے رب نے آمینہ کے لال پہ نازل کیا گیا ہماری بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں ہے سنت رسول میں ہے آمینہ کے لال علیہ السلام کے فرمان میں ہے ہم نے دین محمد سے بے وفائی کی ہے ہم نے اسلام سے بے وفائی کی ہے ہم نے باطل سے رشتے جوڑے ہیں ہم نے حق سے رشتے توڑے ہیں ہم نے کافروں سے دوستیاں لگائی ہیں باطل ادارے کے رکن بنے ہیں کافروں کے ورلڈ آرڈر کو مانا ہے ہم محمدی تھے ہمیں محمد علیہ السلام کے ورلڈ آرڈر کو ماننا چاہیے تھا اقرا بسم میں رب کلدی خلق کے پیغام کو سینے سے لگانا چاہیے تھا ہماری ذمہ داری یہ بنتی تھی ہم دین اسلام پہ عمل کرتے ہم کتاب و سنت کو نافذ کرتے ہماری ذمہ داری بنتی تھی ہم حق کی آبیاری کرتے ہم باطل کا رد کرتے ہماری ذمہ داری تو یہ بنتی تھی ہم کتاب و سنت کے پروانے بنتے ہم شمع رسالت کے پروانے بنتے ہم قرآن پہ عمل کرتے ہم حدیث پر عمل کرتے ہماری ذمہ داری تو یہ بنتی تھی ہم نے قرآن پہ ذرہ برابر توجہ نہ دی ہم نے نبی علیہ السلام کے فرمان پہ ذرہ برابر توجہ نہ دی کبھی نجات نہ پاؤ گے کبھی عزت نہ پاؤ گے کبھی عظمت نہ پاؤ گے عائشہ صدیقہ روی انہا کے الفاظ یاد کرو کہا تھا حق کے پرستار کبھی زلیل نہیں ہوتے چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے اور باطل کے پرستار کبھی عزت نہیں پاتے چاہے چاند ان کی پیشانی پہ نکل آئے قرآن ہی ہمارے لیے نسخہ شفا ہے حدیث ہی ہمارے لیے نسخہ شفا ہے اور سورت العراف کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں واللہ ہماری بیماری بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے عزت بھی ملے گی عزبت بھی ملے گی وللہ العزت ہو ولرسول ہی وللمؤمنین عزت اللہ کے لیے عزت اللہ کے رسول کے لیے عزت ایمان والوں کے لیے آؤ قرآن پڑھو ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ناول پڑھنے والو ڈائجس پڑھنے والو وقت نکالو اللہ کا قرآن پڑھو اللہ کی کتاب پڑھو کلام رب العالمین پڑھو وَلَوَ النَّهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ الزَّمَا وَالْأَرْضُ تمہاری بیماریوں کا علاج آئی ایم ایف کے پاس نہیں ہے ورلڈ بینک کے پاس نہیں ہے امریکہ وائٹ ہاؤس کے پاس نہیں ہے بیماریوں کا علاج ہندوؤں سے تجارت کر کے نہیں سلیبیوں سے جرانے لگا کے نہیں یہودیوں کی غلامی کر کے نہیں افغانیوں کو مروا کے نہیں کشمیریوں سے بے وفائی کر کے نہیں اپنی اقصہ کو بھول کے نہیں ہماری بیماریوں کا علاج امنوا تکوا انسان اگر ایمان لے آتے یہ بستی والے اگر عقیدہ مضبوط کر لیتے اور تقوی اختیار کر لیتے اور ایزگار بن جاتے اللہ سے ڈر جاتے زادیر تقوی بنا لیتے اللہ کہتے ہیں ایمان اور تقوی دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو آسمان سے برکتوں کے خزانے کھول دیں گے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض زمین و آسمان کی برکتیں تمہارے لیے ولیکن کذبو اس انسان نے رب کے وعدے پر یقین نہ کیا اس انسان نے اللہ پر توکل نہ کیا اس انسان نے قرآن مجید کا مطالعہ نہ کیا اس انسان نے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو نہ سنا کذبو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ رسول پھر جو کچھ انسان نے کیا ہم نے بھی اس کو پکڑ دیا اگر ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہوتی یہ سورت العراف کی میں نے آیت پڑھی ہے اللہ کہتے ہیں آمین اہل القرآن ایاتیہم یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون اوہ آمین اہل القرآن ایاتیہم یاتیہم باسنا دوہم وہم یلعبون افا آمین مکر اللہ مرضیاں کرنے والے کھیل کھیلنے والے رب کی بغاوتیں کرنے والا انسان کا اتنا بے خوف ہو گیا ہے ہم چاہیں تو رات کو عذاب لے آئے ہم چاہیں تو صبح سویا ہوا ہو رات سویا ہوا ہو صبح کھیل رہا ہو عذاب آ جائے بتاؤ رب کی پکڑ سے کون بچائے گا حدیث سے مصطفیٰ سنو حدیث سے قدسی کہا جاتا ہے مسلم احمد کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لے عبادتی پلے باندھ لینا اس عزیز کو مسند احمد کی حدیث ہے ہم آپ کو قرآن ہی سنائیں گے حدیث ہی سنائیں گے کہ بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے نسخہ شفا قرآن میں حدیث میں یا ابن آدم تفرگ لے عبادتی ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے آسمان کا رب کہتا ہے تو نماز پڑھ روزہ رکھ دے حج کر کر دین اسلام پہ عمل حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی اللہ روزی چاہے کما میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میرا حکم مان میرا قانون مان میرا دستور مان اپنے اوپر نافذ کر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر صبح شام رب کو یاد کر کیا ہوگا یا اللہ ہمیں کیا ملے گا ہم تیری عبادت کریں گے تو کیا ملے گا سن دفاع میرا وعدہ ہے اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے اصول دفع کر یہی تیرا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا روٹی کا کپڑے کا مکان کا پیسے کا دولت کا یہی تیرا سب سے بڑا مسئلہ جاب کا نوکری کا زمین کا پلاٹ کا تو میرا بن تیری ساری فقیری ختم کر دوں گا میں تیری ساری غربتیں ختم کر دوں گا ساری مسکینی تو قرض نہ مانگے گا تو غلام نہ بنے گا تو بیکاری نہ بنے گا انٹرنیشنل بیکاری ہے آج پاکستانی ہاتھ پھلا پھلا کے مانگ رہے ہیں کافروں سے کافروں کے ترلے کر رہے ہیں منت سانس لینا ہے زندگی گزارنی ہے ہمیں کچھ دے دو بچہ بچہ ہمارا مقروض ہے یا بنا آدم تفرغ لعبادتی عرب کے بدوؤں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی مدائن شہر فتح ہوا تو مدینہ میں گودام بھر گئے مالے غنیمت کے دیر لگ گئے تھے مال کے اتنا مال کبھی مسلمانوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کس طرح کے کنگن بھی آگے تھے رب کتنی دولت دیتا ہے رب کتنا مال دیتا ہے رب کتنی عزت دیتا ہے رب کتنی شان دیتا ہے یا بنا آدم تفرق لے عبادتی اسد فکرت تیری غریبی تیری فقیری تیری مسکینی میں ختم کر دوں گا اور صرف اتنا ہی نہیں عملہ صدرہ کا غنا بظفت دولت تو آ جاتی ہے دل کنجوس ہی رہتا ہے دل حوث کا پرستار ہی رہتا ہے دل بھوکا ہی رہتا ہے پیٹ بھوکا ہی رہتا ہے کہا تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کر میں تجھے دل کا بھی گنی کر دوں گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اے انسان اے انسان آسمان کے رب کی دمکی سن لے اگر نے رب کے حکم کی نہ کی عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا نماز کے لیے ٹائم نہیں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ٹائم نہیں دعوت دینے کے لیے ٹائم نہیں جہاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں تو پھر سول لما سجدہ فکرک امریکہ یہودی خنزیر سلیبی باطل حکمران تیری غریبی ختم کرنا چاہیں فقیری ختم کرنا چاہیں ایر تجھ کو ملے مدد تجھ کو ملے پیسے تجھ کو ملے گزارہ کر لے اور بینکوں سے لون لینے والے لما سجدہ فکرک تیری اللہ غریبی کبھی ختم ہونے نہیں دے گا غربت کبھی ختم نہیں ہوگی وَعَمْلَ يَدِكَ شُغْلَا پھر اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے عذاب میں مبتلا کر دے گا پھر تجھے دین کے لیے ٹائم ملے گا ہی نہیں اکثر بھائی کہتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے دین کا کام نہیں کرتے جہاد کے لیے نہیں نکلتے انہیں وقت نہیں ملا بہانے بنائیں گے سچ کہوں گا رب کو پسند ہی نہیں تیرا مسجد میں آنا کیوں تو نے اتنے گناہ کیے نافرمانیاں کی اتنی بغاوتیں کی ہم سے کوئی دوست ہمارا ہمارے خلاف شرارتیں کرے ہمارے خلاف بغاوتیں کرے ہم اس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہتے اس کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں کبھی نہیں لانا چاہتے تو رب کا باغی ہو تاغی ہو اللہ بھی اس کو اپنے گھر میں آنا پسند ہی نہیں کرتے لانا پسند ہی نہیں کرتے جب تک توبہ نہ ہو جب تک معافی نہ ہو گندے کپڑے کس طرح تم قبول کر لو گے جب تک پاک نہ ہوگے جب تک توبہ نہ کرو گے جب تک سکفار نہ کرو گے ہمارے گناہوں کی سزا آج انسان کو مل رہی ہے آج انسان کیوں موت کے دروازے پہ ہے کیوں زلیل ہو رہا ہے کیوں خار ہو رہا ہے کیوں کافروں کا نوکر بنا ہوا ہے یہ مسلم عزت والا تھا عظمت والا والا تھا تھا آدھی دنیا پہ حکومت کرنے مسلم تو وہ تھا اس کا نام سن کے عمر خطاب کا نام سن کے کیسرے روم کے کندھے کانپا کرتے تھے اور کیسرے روم نے کہا تھا اور جاؤ دیکھو مسلمانوں کا عمر کس طرح رہتا ہے اس کا نام سن کے میرے کندھے کانپتے ہیں مدینہ طیبہ میں کافروں کا کثیر آیا تھا کہاں ہے تمہارے امیر کا محل کہا ہمارا امیر کسی محل میں نہیں رہتا باہر کہیں لیٹا ہوا ہوگا سفیر گیا تو دیکھا میرے عمر بن خطاب نیچے لیٹے ہوئے تھے تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے نہ کسی کا ڈر نہ کوئی مسئلہ جا کے سفیر نے اٹھایا کہا عمر پوری دنیا سے تم نے ٹکر لی ہوئی ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا تمہیں خوف نہیں آتا آج آگے پیچھے ہوٹر سکوٹر بڑے مسائل ہوتے ہیں بتاؤ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہا جو شخص اپنے دل میں حیو قیوم کا ڈر بٹھا لیتا ہے حیو قیوم اسے ساری کائنات کے ڈر سے بے نیاز فرما دیتا ہے ہم انڈیا سے ڈرتے ہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں یہودیوں سے ڈرتے ہیں وائٹ ہاؤس سے ڈرتے ہیں وائٹ ہاؤس سے ورلڈ آرڈر سے کافروں کے سارے معاملات سے ہم خوف کھاتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان نہیں رہے مسلمان ہوتے ہمارا یہ کبھی حال نہ ہوتا انسان آج زلیل و خار ہے کیوں اس نے رب کی حکمرانی چھوڑ کر اپنے اوپر انسان کو حکمران بنا لیا ہے یہ حکمران ہمارے بدل رہے ہیں نا ووٹوں کے ذریعے پرچیوں کے ذریعے کہا جاتا ہے ووٹ ایک مقدس ہے نہیں ہماری بیماری کا علاج ووٹ کی پرچی میں نہیں عمل کرنے میں آفر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے انقلاب آئے گا ضرور آئے گا مگر شرط یہ ہے جب ہر گھر میں ترجمہ قرآن کی کلاس لگے گی ہر گھر میں خیر آئے گی انقلاب آئے گا جتنے خطبہ جمعہ میں ہوتے ہیں اتنے فجر کی نماز میں ہوں گے تب دنیا آتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو بدلنا چاہے تبدیلی لانا چاہے انسان انسان پہ حاکم بن گیا لاٹھی جس کی اس کی بھینس تھانوں کچہریوں عدالتوں میں وی آئی پی محول غریب کا جینا محال اوپر والوں کو پوچھتا کوئی نہیں حکم کس کا چلنا تھا ابو جہل کا ابو لہب کا حکم کس کا چلنا تھا اتبا شہبہ ولید کا حکم کس کا چلنا تھا کیسر روم کا حکم کس کا چلنا ہے امریکہ کا یو این او کا حکم کس کا چلنا ہے نہیں ان الحکم الا للہ ہمارا نظام خلافت کا ہے دعوت کا ہے جہاد کا ہے قتال کا ہے تبلیغ کا ہے حق کے پیغام کا ہے حق کو سنانے کا ہے دعوت دینے کا ہے قتل و قتال کا ہے اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جانے کا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اسلام ممبروں کا محتاج نہیں پارلیمنٹ کا محتاج نہیں سینٹ کا محتاج نہیں ووٹ کی پرچی کا محتاج نہیں دنیا مانے گی تو اسلام آئے گا کوئی مانے یا نہ مانے اسلام نے آ کے رہنا ہے غالب ہو کے رہنا ہے آکابے ہاں، کو پاسبان مل گئے سنم خانے سے حکم اللہ کا چلے گا عمر بن آس رجن ہو کو عمر بن خطاب نے خط لکھا تھا عمر ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے انسان انسان کے اوپر حکومت کر رہا ہے نہیں نہیں اللہ کی حکومت اللہ کا قانون اللہ کا دستور اللہ کا آرڈر محمدی ولڈ آرڈر چلے گا اسی کو نافذ کروانا ہے کہ آدتوں کی لیڈروں کی قائدین کی گروہوں کی پارٹیوں کی ملکوں کی وطنوں کی پوجا نہیں آسمان کے رب کی پوجا نگاہ رکھنا کہ ہمیں روٹی کپڑے مکان کے علاوہ سوچ ہی نہیں ہمارا پتہ کیا ذہن ہوتا ہے باجی آج تو اسلام کا نعرہ بھی ختم ہو گیا ہے ہمیں سڑکیں چاہیے پارک چاہیے روڈ چاہیے ہمیں تو گالیاں یہ نالیاں پکی ہونی چاہیے ہمیں تو یہ سب کچھ ملنا چاہیے آج نیا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے لا علاقہ اللہ امریکہ کہا جا رہا ہے لا علاقہ اللہ مال کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے درہم کہا جا رہا ہے دینار کہا جا رہا ہے لا علاقہ اللہ نہیں پڑھایا جا رہا پوجا ڈالروں کی کروائی جا رہی ہے پیسے کی کروائی جا رہی ہے دنیا کی کروائی جا رہی ہے عرب کے ایک شیخ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا نورید حکامن اللہ دین یابدون اللہ لا یابدون امریکہ ہم وہ حکمران چاہتے ہیں جو امریکہ کی پوجا نہ کرے رب رحمان کی پوجا کرے آج انسان کیا یہ بھی انسان کے روانے کا حقدار ہے بتاؤ جو انسان رب کے قرآن ہی کو آگ لگا دے یہ انسان ہے اور جو دیکھ رہے وہ بھی انسان کہلوانے کے حقدار کیسے آمینہ کے لال پہ اترا قرآن جبریل امین علیہ السلام جس کو لے کے آئے تھے وارے ہیرا میں اترا پیغام کہ امریکہ میں اس کو آگ نہیں لگائی گئی پادری نے آگ نہیں لگائی اور قرآن کی ویڈیو آئی فوٹو بنی قرآن پاک پر گند رکھا گیا قرآن پاک پر نعوذ باللہ جوتے رکھے گئے حکمران تس سے مس نہ ہوئے کہ آتے خموش رہی ہم بھی دنیا کے جاں باز رہے پیسوں کے جاں نثار رہے مال کے فداکار رہے قرآن جلتا رہا پٹرول پھینکا جاتا رہا قرآن کو پر پخانے ظالموں نے رکھے اور آمینہ کے لال سید انسانیت سید ولد آدم سید البشر امام المتقین خالد خاتم النبیین شاف محشر خطیب کائنات سرتاج کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنے کے نہیں بنے یہ انسان ہے اس انسان کو تم مری جانا چاہیے حدیث میں تا ایک مومن کا قتل ایک مومن کے قتل میں اگر پوری دنیا بھی شریک ہوئی تو رب رب سب کو کو تباہ کر دے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور مومنوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھپے کارٹون بنے تو گالیاں نکال لی جائیں ہم نے کیا ہم نے کیا کردار نبھایا ہم نے کتنی ذمہ داری محسوس کی اگر اللہ کے رسول کے خاکے چھپنے پہ رب کے قرآن کی توہین پہ بھی جہاد فرض نہیں ہے تو جہاد آیا کس لیے تھا کب تک کہو گے جہاد دہشت گردی ہے کب تک جہاد کے خلاف بولو گے کب تک جہاد کی مخالفتیں ہوں گی کب تک جہاد کے خلاف باتیں ہوں گی ہاں جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے رب کی رضا کے لیے ملک و وطن کے لیے نہیں خطے علاقے کے لیے نہیں زبان و قوم کے لیے نہیں پروٹوکول کے لیے نہیں رب کی رضا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ قاتلو ہم حتی لا تکون فتنہ قاتلو ہم یعذبہم اللہ بعیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدورکم مؤمن مومنین جفا کی تیک سے کردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں کیا ہماری آفیہ کی عزت کو لوٹا نہیں گیا ایک میں کس کس کی داستان سامنے رکھوں کس سے شکوا کرے کس کے سامنے شکوا رکھے کن کے سامنے آنسو پھیلائے کن کو اپنے آنسو دکھائے کہ یہاں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کو کو لوگوں ہم پتھر دل ہو گئے ہمیں دنیا کی فکر ہے آفیا امریکہ کی عدالت میں ہاتھ کھڑے کر کے بازو لہرا کے کہتی ہے مسلمانوں کوئی تم میں محمد ابن قاسم نہیں رہا میرے بازوؤں کے نشان اور امریکی جج کہتا ہے کو کنزیر کی چربی والی گولی مار دو ایک نہیں عراق میں ابو غریب جیل میں نور بہن کے ساتھ کیا ہوا فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا ہماری بہنوں کی اتنی عزت بھی نہیں کبھی جن کے دوپٹے گرا نہیں کرتے تھے آج ان کی عزتوں کو پامال کر دیا گیا آج ان کے عزتوں کو نوچا گیا عفتِ پامال ہو گئی آج ہماری اقصہ سبحان اللہ دی اسرہ بے لیلہ من المسجد الحرام اس انسان کو تو جینے کا حق کوئی نہیں ان کی مسجدوں کو استول خانے بنا دیا جائے ان کے بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچ لیا جائے اوپر پیشاب پھینکا جائے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بوڑھے باپوں کے ساتھ گندا ترین سلوک ہو ان کی ماں کو ذبح کر دیا جائے چھوٹے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ لٹکا دیا جائے کتوں کے منہ میں ڈالا جائے ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں یہ کوئی زندگی ہے اس کا نام زندگی ہے ہم تو مر چکے ہم تو دنیا سے جا چکے اس کا نام زندگی نہیں زندگی بہادروں کا نام ہے تلیروں کا نام ہے ساروں کا نام ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں جذباتی باتیں نہیں حقیقت کی باتیں حقیقت کی ہے بتاؤ وہ معاذ و معوض اللہ کے نبی کی توہین برداشت نہ کر سکے ہم کیسے مسلمان ہیں بدر کے میدان میں معاذ و معوض نے کہا تھا چچا جان ابا جہل ابو جہل کہاں ہے سمینا بِأَنَّهُ يَسُبُّ نَبِيَنَا سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی نکالتا ہے کہا کیا کہنا ہے تم نے اس کو کہا نہ کر لو رب کی قسم اس کو قتل کر دیں گے قیامت کے دن اگر فاطمہ تو زہرہ نے ہمیں گیر لیا کہ مجھے بتایا گیا میرے باپ کی کمر پر اتری رکھی گئی میں ننی فاطمہ میں پری فاطمہ میں بیٹی فاطمہ میں جگر گوشہ رسول کہی تھی اونٹ کی اتری ہٹاتی رہے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے ہمیں کرم ستر کروڑ يا أمة محمد قائدكم یوحان اے امت محمد تمہارے قائد کی توہین ہو رہی میرے باپ کی پگڑی کی اچھالے میں جی نہ پاؤں میرے لیڈر کی کوئی توہین کرے میں جی نہ پاؤں کیا اللہ کے رسول کی اتنی عزت بھی نہیں کس بوزے حصے کو سر سے پانی پینے جاؤ رے اور وہ یاد کرو معیسہ کو آپ نے فرمایا تھا محیسا چاہو جا کے فلاں یہودی کی گردن کاٹو اس نے میری تو ہین گئی ہے محیسا نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس طرح کیسے کب کس طرح فورن گئے جا کے یہودی کی گردن کاٹ ڈالی گردن کاٹ ڈالی تو ان رسالت کا مرت ہے گردن کاٹ کے گھر آیا بڑا بھائی ابھی مسلمان نہیں تھا اس کو کسی نے بتا دیا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا قتلتا ہوں تو نے اس کو قتل کر دیا اور نمک حرام تمہیں پتا نہیں وہ یہودی ہمیں غلہ دیتا ہے تیرے پیٹ کی چربی اس اناج کی وجہ سے ہے تو تو نے اس کو قتل کیوں کیا محافظ بڑے ملیں گے امریکیوں کے محافظ تو بڑے ملیں گے اکسا کا محافظ کوئی نہیں ملے گا تم نے اس کو قتل کیوں کیا تم ایسا کا جواب سن لو کہا اور تمہیں پتہ ہی نہیں مجھے حکم کس نے دیا تھا کہا کس نے حکم دیا تھا کہا اللہ دی امرانی بے قتلے لو امرانی بے قتلے کا لکتل تو کا رب کی قسم مجھے اس ذاتی اقدس نے قتل کا حکم دیا تھا اگر وہ ہستی بھائی مجھے تیرے قتل کا حکم دے میں تیری گردر بھی کاٹ ڈالوں شدت ہے نا انتہا پسندی ہے نا شدت پسندی ہے نا بنیاد پرستی ہے اس بھائی نے آگے سن کر کیا کہا تھا اوہ تکتلو نہیں کیا تو واقعی مجھے قتل کر دے گا کہا نام اکتلو کا رب کی قسم قتل کر دوں گا اس نے یہ الفاظ سنے تو کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یاد کرو عہد کے میدان میں ام امارا کو گیارہ صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے کھڑے شہید ہو گئے دفاع کرتے رہے لڑتے رہے پروانے شمع پہ گرتے رہے خون بہتا رہا انکٹتے رہے پرچم گرتے رہے لیکن اللہ کے رسول اسلام پر صحابی فدا ہو گئے دشمن آیا سامنے کوئی بھی نہیں رہا مار دو مسلمان کے نبی کو اچانک سامنے ایک عورت آ گئی ام امارا مرہم پٹی کرنے آئی ہوئی تھی اس نے میدان خالی دیکھا تو اللہ کے نبی اسلام کے سامنے کھڑی ہوگی چلا رہی ہے ہماری ماؤں کو آج بیوٹی پارلروں کے علاوہ میرج ہالوں کے علاوہ بازاروں میں جانے کے کے کے علاوہ علاوہ علاوہ فلمیں دیکھنے پارکوں سیر کام ہی کوئی نہیں ہوتا اکثریت ماں بہنوں کی امی ہمارا تیر چلا رہی ہے تیر کھا رہی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں آپ نے خوش ہو کر کہا امی ہمارا آج تو تم مردوں سے بھی آگے نکل گئی ماذا تريدين ام تو کیا چاہتی ہے تم میں ہمارا کے الفاظ سن لو امی ہمارا نے کہا سال کا برا فقط کا فل جلنا اللہ کے رسول علیہ السلام میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتی ہوں جو پسینہ اپنے نبی علیہ السلام کا نیچے گرنے نہیں دیتے تھے خوشبو بنا لیتی تھی امی امی سلیم جو منہ کا جھوٹا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے آج کے دیوانے کہاں گئے آج کے پروانے کہاں گئے وہ صحابہ تھے جو اسلام پہ کٹ جاتے تھے انسان کے لوانے کے حقدار تھے اپنے لیے کچھ نہیں کمایا آخرت کے لیے جمع کیا ہے اب بھی جہاد نہیں تو کب ہوگا جہاد امت کی شان ہے جہاد مرتبہ ہے جہاد پہچان ہے جہاد روب ہے جہاد دبدبہ ہے جہاد ہے جہاد تلوار ہے جہاد وار کا نام ہے یا لوہر کا نام ہے ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تم نے قتال نہیں کیا رب کہتا ہے میں نے قتال کیا ہے اللہ نے قتال کیا ہے حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے آسمان کا رب راضی ہوتا ہے کہ تم پہ رب راضی ہو گیا خندق میں پیٹ پہ پتھر بان کے جہاد کرنے والے نحن الذین بایو محمدہ الجہادی ما بقینا عبدا مسلمانوں ہماری بیماریوں کا علاج دعوت میں ہے جہاد میں ہے ہم اگر پکے سچے مسلمان ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتے آج انسان ذلیل ہے یاد کرو اپنے ماضی کو گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا وہ ہمارا ماضی تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشہ ہمارا باطل سے دبنے والے یہ آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری تمتا نہ تھا کسی سے سہل روا ہمارا سیاد کوٹ سے آیا ہوں شاعر مشرق کا پیغام بھی سن لو تیگوں کے سائے میں پل بن کر جمع ہوئے ہم خنجر ہلال کا قومی نشہ ہمارا اے موجے دجلا تو پہچانتی ہے ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا کہاں ہے وہ مسلمانی وہ اسلام کہاں ہے لٹ گیا اسلام مسلمان زلیل ہو گئے آؤ سچی حقیقی موت کو یاد کر لو شاید شاید توبہ ہو جائے شاید معافی مانگ لیں ہماری بیماریوں کا حل قرآن و حدیث میں ہے یاد کرنا چاہیے آج کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انسان ہو اللہ نجمہ اعظامہ یہ اپنی مرضی کرنے والا سمجھتا ہے مر کے کون سا اٹھنا ہے کون سا حساب ہونا ہے میں نشہ کروں میں جوا کھولوں عورتیں بے پردہ گھومیں آوارہ گردی ہو جائے مجھ سے کون سا سوال ہے ہے ظلم کرو زیادتی کرو پراتوں پہ قبضے کرو پڑوسیوں کو تنگ کرو بین باجے بجاؤ تیل میل نیوندرے مجھ سے کون پوچھنے والا ہے کلو نفس دائکت الموت موت کا ذائقہ ہر ایک میں چکر ہے کیا پتا کل ہم میں سے کون رہی اور کل نہ رہے کیا پتا ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو کس کو خبر ہے کہ آنے والی صبح دیکھنی ہے پل پل کا پتہ نہیں کلو نفس ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ جو کچھ کیا ہوگا وہ مل جائے گا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا کامیاب وہ ہے انسانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یاد کرو کلو من علیہ فال ہر چیز میں فنا ہونا ہے کوئی موت سے بچ سکتا کوئی موت سے رائے فرار حاصل کر سکتا نہیں ہر ایک نے جانا ہے پھر انسان فکر کیوں نہیں کرتا آج کا انسان احساس کیوں نہیں کرتا کتنے جنازے اٹھ گئے کتنوں کتنوں کی ڈیڈ باڈیاں آ گئی کو باہر کمانے گئے لاشیں واپس آ گئے گھر سے اچھے بلے نکلے تھے ہارٹ اٹیک ہو گیا موت ہو گئی یہ ماں رو رہی ہے یا بیٹا یا باپ کل ترا کیا من راک وہ الفراق والتفت الساق و موت کا وقت آ گیا ہے پنڈلی سے پنڈلی مل رہی ہے ہے کوئی میری جان بچانے والا کل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم کیوں موت سے بھاگ سکا موت سے ملاقات تے ہے اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ موت نہیں آنا ہے ولیو اخیر اللہ نفسا ازا جا جلوہا موت کا لمحہ آئے گا کبھی لیٹ نہ ہوگی کبھی دیر نہ ہوگی لیکن کیا ہمیں یہ بھی ذہن میں ہے کہ مرتے وقت توبہ کر لیں گے مرتے وقت معافی مانگ لیں گے مرتے وقت انسان بن جائیں گے الموت قال رب جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پتہ انسان کا کہتا اللہ موقع دے اللہ ٹائم دے میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا عمل میں فیما ترکتو میں تحجت بھی پڑھوں میں اشراق بھی پڑھوں میں نماز بھی پڑھوں فجر باجوات بھی پڑھوں میں قرآن بھی پڑھوں میں داڑی بھی رکھوں عورتیں پردہ بھی کرے سارے کام ہوں گے اللہ موقع دے لالی عمل و صالح انفیمہ ترکتو کہ اللہ انہا کالیمہ مردیاں کرنے والے پڑھو اللہ کا قرآن پڑھو اللہ رب العزت کا فرمان بلا قادرین علی الصفر بنانا ہم تیرے جوڑ جوڑ کو اکٹھا کر لیں گے بل یورید الانسان لیفجر امامہ یہ مانتا کیوں نہیں تسلیم کرتا کیوں نہیں بل یم انسان الہ تعام ہی اپنا کھانا دیکھ اپنی شکل دیکھ اے انسان غور کر یا ایوہ الانسان میں ذر رکھا بے رب کل کریم تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اللہ بھی خلق کا فسوا کا فعدلک فی ای سورت ما شاء رکب کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین موت وقت آئے گا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں پھر کیا بنے گا ہمارا کیا کوئی ہم میں سے پہلے رہا ہے کتنے آئے اور چلے گئے ظالم بھی چلے گئے نیک بھی چلے گئے نبی ابراہیم بھی چلے گئے نبی موسیٰ کلیم بھی چلے گئے یوسف و یعقوب بھی چلے گئے علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے ابو بکر صدیق بھی چلے گئے آمین کے لال دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں السلام السلام میرے امتی نماز نماز کی حفاظت کرنا آخری لمحات پانی ٹھنڈا ہاتھ گرم ہاتھ اپنے پانی میں ڈال کے اپنے ماتھے پہ مل رہے ہیں آمینہ کے لال رسلات السلام جب دنیا سے چلے گئے غم تو بہت تھا مدینہ رو رہا تھا مگر موت سب کو آنی ہے بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے اور جاتے وقت کیا کہہ رہے ہیں عائشہ سوا دو سال ہو گئے ہیں تیرے باپ نے آج تک اپنی کمر نہ سیدھا کر سکا اسلام کی خدمت کرتا رہا مگر مجھے نیا کفن نہ دینا پرانے کپڑوں میں دفنا دینا نئے کپڑے تو انسانوں زندہ کے لیے ہوتے ہیں عمر بن خطاب دنیا سے جا رہے اب یہ فوت ہوتے وقت کیا کہتے ہیں کسی نے کہا تم تو بخشے بخشائے ہو ہجرت بھی ہے خلافت بھی ہے شہادت بھی ہے کہا بس میرا معاملہ برابر برابر ہو جائے اتنا ہی بڑا ہے عمر بن خطاب کہہ رہے تھے لوگ نادا منادی من السما اور سرٹیفکیٹ لینے والوں جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والوں خلیفت المسلمین کہتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے کہتے ہیں لو نادا منادی من السماء اگر آواز لگانے والا آواز لگائے سارے جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں نہ ہوں حضیفہ اللہ کے نبی نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے تھے کہا بتائے تھے کہا دیکھو اس لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا کہا اگر آپ ہوں گے تو پھر کون پچے گا آپ نہیں ہیں اتنا ڈرنے والے قرآن پڑھتے سورہ تور موت کو یاد کرتے چہروں سے آنسو بہتے چہرے سے آنسو بہتے رو رو کے بحال ہو جاتے اور چہرے پہ پرنالے جاری ہو جاتے مہینہ بخار چڑھا رہتا اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَا کے تیرے رب کا عذاب آئے گا عمر تمہیں کون بچائے گا خلیفہ سالس عثمان ابن عفان رضی اللہ موت کو یاد کر کے رو رہے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا آمینہ کی لال کا فرمان ہے ان القبر اول منازل الاخرہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اگر اس سے کوئی بچ گیا تو بعد میں بھی بچ جائے گا اس میں پھنس گیا تو بعد میں بھی پھنس جائے گا قبر کون سی سات بن معاذ شہید ہوئے فوت ہوئے آپ نے فرمایا لو نجا احد من زلطت قبر لنجا سات بن معاذ اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میرا سات بچتا قبر میں تو سات کو بھی معاف نہیں کیا ہم کس بات کی بولی قرآن مجید میں شہید ہوئے خلیفہ رابع علی رضی اللہ عنہ عید کا دن ہے خشک روٹی ہے پانی میں بھگو کے کھا رہے حیدر قرار کسی نے کہا جی عید کا دن ہے کہا ہمارا ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے جس دن ہم گناہ نہیں کرتے کیا تھے مسلمان یہ تھے مسلمان فوت ہوتے وقت رو رہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ موت کے قریب آنکھوں سے آنسو پانچ ہزار سے زائد حدیثیں بیان کرنے والا محدث آنکھوں سے آنسو کسی نے کہا بہت لہرہ کیوں روتے ہو تم تو اللہ کے نبی اسلام کے دیوانے تھے پروانے تھے شگرد رشید تھے کیوں رو رہے ہو کہا رو رہا ہوں قلت ازادی و بودہ سفری قلت ازادی سفر بڑا لبا ہے خرچہ بڑا تھوڑا ہمارے پاس کیا ہے معاذ بن جبل رو رہے تھے کہا ماز کیوں روتے ہو کہا ڈر لگتا ہے کہا کس بات کا اللہ کے نبی تو تم سے بڑی محبت کرتے تھے آپ نے کہا تھا انی احبو کو یا ماز ماز مجھے تم سے بڑی محبت ہے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر ڈرتا ہوں جب قیامت کے اعلان ہوگا فریق الفی الجنہ و فریق الفی سعیر ایک گروہ جنت میں ایک جہنم میں میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں میں کس گروہ میں ہوں کیا صحابہ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو گئے بچیوں نے پوچھا کیوں روتے ہو کہا قیامت کے کے لوگوں کو ایک ایک کا حساب دینا ہے مجھے پوری امت کا حساب دینا ہے میرے میں ہاتھ لوگوں کے ہوں گے آؤ اپنی موت کو یاد کرو اکثر و حاضم جو لذتیں توڑ دیتی ہے اس موت کو یاد کرو وہ لذتیں خراب کر دیتی ہے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا پوچھا گیا مند کون ہے مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری کرے مند اسے کہتے ہیں اللہ کے نبی اسلام قبر کے پاس کھڑے تھے اور آنکھوں سے سمجھا رہے تھے کہا کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی کا اخوانی لبس لہذا فعدو میرے بھائیو اگر تیاری کرنی ہے تو اس قبر کے لیے کرو تب گناہ گار پر موت آتی ہے انہا زیادہ گھر کا مردیاں کرنے والوں موت کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا فرشتے زبردستی جان کھینچیں گے اور قرآن پاک میں تیسا کئی فائزہ توفتم الملائکہ یدربون وجوہہ وادبارہم گناہگار کو جب موت آتی ہے تو فرشتے مارتے وقت اس کو جان نکالتے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں چہرے پر بھی پیٹ پر کیا بڑے گا ہمارا وہ کلمات بڑے خطرناک ہیں وہ قبر کی تنگ و تریق وادی لائٹے بجھل دینا ہو جائے کیا بنے گا وہ قبر پانسا پرٹ نہیں سکیں گے دائیں بائیں کوئی نہیں ہوگا سیاج کرو نہ رشتہ دار نہ چراج نہ روشنی نہ بلب نہ لائٹ نہ سورج نہ چاند نہ بائی نہ بہن نہ ماں اس قبر کی تنگ و تریق وادی میں منکر نقیر آئیں گے اور ہتھوڑے پکڑے ہوں گے گناہ گار کا حال کیا ہوگا جس کو سوالوں کے جواب میں ہے قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا سود خور خون کی ندی میں گوتے کھا رہے منہ میں گرم پتھر ڈالے جا رہے زانی جلتے میں جل رہے اور بے نمازیوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے اور جھوٹی پلانے والوں کی چیرے جا رہے تھے جہنم کے اندر سزا شروع ہو گئی ابھی تو معاشر کا دن آنا ہے ابھی تو دوزک نے سامنے آنا ہے اللہ کہتے ہیں یوم نقول تو گئی ہے نہیں مجھے اور انسان چاہیے ستر ہزار زنجیریں ہوں گے ایک زنجیر کو ستر ہزار فرشتے نے پکڑا ہوگا اللہ کہیں گے آدم اخرج نار داڑیاں مڑنے والوں کپڑے ٹکنوں سے نیچے کرنے والوں فلمیں گانے بے بینوا سن لو کہا آخر جبا سنار آدم اپنی اولاد سے جہنمی الگ کر دو جنتی الگ کر دو اللہ کسی حساب سے کہا جائے گا نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی ہمارے شیخ سعودی عرب میں کہا کرتے تھے جب اتنی آواز لگے گی نا یا فلان ابن فلان استعل الموقف او فلان بن فلان تیار ہو جا ابھی تیری رب کے سامنے حاضر لگنے والی ہے تو کیا بنے گا ربک والملک صفن صفا رب خود حساب لینے آئے گا رب خود حساب لینے آئے گا کتنے حساب ہم سے ہوں گے لٹے ہوئے عصمتوں کے روتے کشمیر کے بلکتے افغانستان کے چیختے شام کے جسکیاں لیتے فلسطین کے لٹے ہوئے عراق کے لٹے پٹے فلسطین کے یمن کے مالی کے الجزائر کے برما اراکان کے کتنے سوال ہوں گے گرتی بابری مسجد کے لٹی مسجد اقسا کے گرے ہوئے دوبٹوں کے نوچی ہوئی داڑیوں کے زبا ہوتے بچوں کے جلتے قرآن کے کے کے خاک چھپتے میرے رسول کے کتنے سوال ہوں گے ہم سے کوئی ہے تیاری بھائیوں نے آپ کے لیے درس کروایا پروگرام کروایا میں بھی اسی نقطہ نظر سے آیا ہوں میری بھی اصلاح ہوگی آپ کی بھی اصلاح ہوگی میرا بھی ذم اترے گا آپ کا بھی ذم اترے گا اتنا مجمع اتنے بھائی اتنے احباب کھڑیاں خاص کے رہنے والوں آس پاس سے آنے والوں آؤ اپنے اندر کو تبدیلی لائیں موت کو یاد کر کے قبر کو یاد کر کے اور آخرت کو یاد کر کے جہنم کی آگ کو یاد کر کے رب کے غضب کو یاد کر کے اللہ کے غصے کو یاد کر کے ان کر نکیر کو یاد کر کے جہنم کے سانپوں کو یاد کر کے جب دوزخ میں ریشہ پینے دیا جائے گا اس کا سورت ابراہیم کی آیت پیپ ریشا پینے دیا جائے گا گناگاروں کو گونٹ گونٹ پیے گا اور نگل نہ پائے گا ولا يكاد يسيغه وياتي الموت من كل مكان وما هو بمير چاروں طرف سے موت نظر آئے گی مگر موت نہ آئے گی چمڑی چل جائے گی کلا انہا لغا نزات الشرا تدومن ادبر وتولا یہ تو چمڑی کو دیکھ دینے والی ہے میرے احباب اے بھائیو کٹھے ہونے والوں اور سچے دل سے توبہ کریں معافی مانگیں استغفار کریں دین اسلام پہ عمل کریں تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ محول بدلے گا انشاءاللہ خیر آئے گی انشاءاللہ نجات ہوگی انشاءاللہ تو کیا سارے بھائی انشاءاللہ آج کے بعد رب کی زمین پر رب کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کھڑے کر کے رب کی زمین پہ رب کا نظام لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ باطل سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ حق کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ امریکیوں کو بگائیں گے انشاءاللہ باطل حکمرانوں کا بائیکٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے انشاءاللہ جہاد کرو گے کفر سے ٹکراؤ گے اکسا کو واپس لے گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑے رکھنا پانچ وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ عورتوں سے پردہ کرواؤ گے انشاءاللہ گانے ڈیلیٹ کرو گے انشاءاللہ موسیقی کا گانوں کا نشے کا فلموں کا بائیکٹ کرو گے انشاءاللہ اور آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو گے انشاءاللہ اپنے سینے دلوں بغض کو پاک کرو گے انشاءاللہ اسلام پہ عمل کرو گے انشاءاللہ اپنے گھروں میں اسلام نافذ کرے گے گے انشاءاللہ جب ہمارا یہ عظم ہوگا ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کے خدا پہ ہو تراتم خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے او کافروں کو پیغام دے دو ٹنکے کی چوٹ کہہ دو اے ظلمت شب تو اس سے تو جگلو نہیں بجھتے امریکہ اتحادی ظالم ہندو پلید اے ظلمت شب تو اس سے تو جگلو نہیں بجھتے ہم تو سورج ہیں ہمیں کون بھرنے نہیں دے گا انشاءاللہ وقت آنے والا ہے ہوائیں چل پڑی ہیں تبدیلیوں کی موسم بدل رہی ہیں انشاءاللہ ہمارے سینوں میں بھی ٹھنڈک پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ خلافت کی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ غلبہ اسلام ہوگا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دارالح کے بانیوں کی محنتیں اور کوششیں دار الح کے بانیوں کی کوششیں اور محنتیں اللہ قبول فرمائے اللہ آپ کی محنتیں قبول فرمائے اللہ آپ سب بانیوں کا آنا بیٹھنا سننا بنانا اللہ قبول فرمائے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے جو موحدین وفات پا چکے اللہ ان کی بخشش فرمائے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے اللہ کشمیر کے بھائی اللہ افغانستان کے بھائی برما اراکان کے بھائی یمن شام فلسطین کے عراق الجزائر کے اللہ مجاہدین کی مدد فرما اللہ مسجد کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری عافیہ بہن کو عبد الرحمن داخل کو ہمارے سہیل کو رہائی عطا فرما شہدا کی شہادت قبول فرما پاکستان میں اسلام کی بہار دکھا تو کے پودے لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ کافروں کو ذلیل و و کر دے اللہ امریکیوں کو تباہ برباد کر دے اسلام کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دے اللہ ان ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا دے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے جو مقروض ہیں پریشان ہیں دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور فرما میرے بھائیوں ایک دعا بڑی لازم پکڑ لو آج کے حالات میں یا خیو یا برحمت کا نستغیث اس حیو قیوم سے اللہ سے ترلا یہ اسم العظم بھی ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا نصری سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے درود ابراہیم بہت پڑا کرو اور استغفر اللہ کا ورد بہت کیا کرو انشاءاللہ تبدیلی آئیں گی اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں کٹھا فرما حوزے کوسر سے پانی نصیب فرما اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اللہ ہمیں اپنا خصوصی دیدار نصیب فرما جو کچھ میں نے کہا اگر صحیح کہا تو اللہ قبول فرمائے اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے